اور یاد کرو جب لکمان نے اپنی بیٹے سے کہا اور وہ نصحت کرتا تھا اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا بے شک شرک بڑا ظلم ہے